آپ کا ہاں، جی، الحمد للہ میرا نام عبد الباط ہے اور میرا تعلق جماعت المسلمین سے ہے میں جماعت المسلمین پاکستان کا ذمہ دار ہوں اور میرا تعلق حکومت محمد علی رفائی کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے یہاں پہ جو باتیں کی گئی ہیں عمران صاحب نے سنے دو بہت لوگوں میں ایک بات اضافہ کر کے اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ گمبھیر مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم فیل سے فوراً شخصیت کی طرف شخص نے کلمہ پڑھتا ہے کفر شرک کیا ہے فوراً ہے جبکہ میرے علم کے مطابق کلمہ پڑھنے والا بھی جب کفر شرک میں ہوتا ہے تو اس کو کافر سے مشرق اس کے اوپر استعمال گزر اقامت شہادت اور موانیات تفصیل کا ظاہر ہونا یہ سارے کے سارے معاملہ جو نا وہ پہلے آتے ہیں اور پھر یہ معاملہ جو عدالت ہے اسلامی اس کے کرنے کا کام ہے نہ کہ عام انسانوں کا کام ہے جب ہم یہ موجود کھاتے رکھیں گے اور کفر و شرک کا جو ہے اس کو تو ببانگے دوبل بیان کریں گے لیکن جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے ہم سبق اختیار کریں گے اور اس نظام کے آنے کا انتظار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ ہم یہ بات کہہ سکیں گے کہ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی لیکن جب ہم ایک تو اس ڈر سے کہ لوگ کافر مشرق قرار دے پا جائیں گے ہم کفر و شرک کو بھی بیان کرنے سے جو رک جائیں یہ بھی بہت بڑی مصیبت بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً کافر اپنے بھی قرار دیں گے یہ بھی بہت بڑی مصیبت کی بات ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی بات شخص میں نہیں سنے گا تو پیڑ کے اوپر آنا بھی لوگوں کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا تو میں یہاں پہ یہ گزارش جو میری سمجھ ہے میری سمجھ ہے اور اس میں خطاب ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ صرف کفر اور شرک کا جو فیر ہے اس کو بیان کرنے کو استفاع کریں اور اس کے بیان کرنے میں کسی قسم کا رضوقات اور رو نہ کریں لیکن جو اس سے آگے والا مرحلہ ہے اس کے لیے ہم توقف کریں اور اس موقع کے آنے کا انتظار کریں ان شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی دعوت سے کسی بھی لوگوں کو پہنچا سکیں گے اور لوگوں کے اندر بھی قبولیت بتائیے ان شاء اللہ پیدا ہو ابھی جو بات عمران بھائی نے کہی اللہ تعالیٰ ان سے بتایا خیر آفر اللہ ان کو اپنی مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لے لے اس میں اضافہ نہ اللہ تعالیٰ کے ارسا کے ساتھ کرنا چاہیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون کہ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں جبکہ وہی جو ہے جس نے یہ کتاب تمہاری طرف پوری تفصیل کے ساتھ کر دی اور جن کے اوپر اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے بس تم اس میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اور کامل ہے تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے حوالے سے اس کے کلمات کو کوئی تفصیل نہیں کرتا اس میں کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ ہو جانتا ہے اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے ان لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرو جو زمین میں بستے ہیں وہ کیا کریں گے تمہیں اللہ کے راستے سے پچھتا دیں گے وہ تو صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تو صرف سیاس رکھ ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اور مفصل دین نہ کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راتیں بھی اللہ کے نبی کے اشعار کے مطابق اس کے دن کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پوری وضاحت کے ساتھ ہے ابھی ہم کس طرح سے یہ مارجن لوگوں کو دے دیں کہ کسی بھی معاملے کے حوالے سے وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے احاطہ کریں ہم ان کو اختیار دیں جس کے نتیجے میں جس کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے عمران بھائی کفر و شکر قرار دے چکے ہیں جس کو کفر و میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی اس کے اوپر بات کرنا چاہے چاہے گا تو میں انشاءاللہ ان کو بیش مارجن دوں ان شاء اللہ بیٹھ دیں گے اس معاملے کے حوالے سے لیکن ہم یہ مارجن نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دن کامل ہے اکمل ہے مفصل ہے پوری وضاحت کے ساتھ ہے بغیر کسی کی تبدیلی اور ترمیم کی ضرورت سے بے نیاز ہے جب یہ بات موجود ہے تو اگر ہمیں کچھ چھوٹا سا نظام قائم کرنے کے لیے بھی کتابوں سننے سے اگر بات نہیں ملتی ہے تو وہ میری معذوری ہے کہ میں نکال نہیں پایا ہوں اس سے لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دن کامل اکمل مفصل ہے مسلم کہ ہم نے آپ کو پر یہ کتاب نازل کر دی جو ہر ایک چیز کی وضاحت کی ہم ہے ہدایت ہے رحمت ہے اور بشارت ہے اطاعت کرنے والے کے لیے اگر ہم نے اسی کی اطاعت کرنی ہے تو اگر کسی وقت میں مجھے کتاب و سننے سے کسی معاملے کے حوالے سے حکم نہیں ملتا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے اہل ذکر کے پاس جانا ہے ان سے پوچھوں تحقیق کروں لیکن میں کیسے یہ بات کہہ دوں میں کیسے مارجن دے دوں اللہ کے مکمل اور مفست کتاب کے نازل ہونے کے بعد کیا فلاں معاملے کے حوالے سے ہم تھوڑا بہت جو ہمیں مارجن ملتا ہے اس مارجن سے فائدہ اٹھا کے کیا کیا یہ جمہوریت کا کفر شریف اسی وجہ سے تھوڑا اللہ کی قسم ہم ایک ذرا کا بھی مارجن نہیں دے سکتے ہیں اور موجود نہیں ہیں ہم کون نہ دینے والے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے یہ دین کامل اکمل مفسر نازل کیا ہے اور اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے ایک اصول دیا ہے

میرے ذہن ذہن میں امریت بھی گھسی ہوئی ہے میرے ذہن میں اپنا گڑا ہوا فلسفہ گھسا ہوا ہے میرے ذہن میں کسی اپنے کسی پیارے کا فلسفہ جنا گھسا ہوا ہے تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ مجھے ہدایت نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو اختیار کرنے کے لیے ہر تصورات ہر چیز ہر دین اس سے پہلے کنارا کسی اختیار کرنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین لا سے شروع کیا ہے جب تک میں لا کا حق ادا نہ کروں اللہ والی بات سمجھ نہیں سکتی تو لا کا حق عملاً کیسے ادا کرنا ہے کہ اس دین کی طرف اپنا رخ جمانا ہر اور طرف سے رخ موڑتا ہوا یقین ہوگا یہ اللہ کی نازر کی فطرت ہے اس میں کسی کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ کامل اور اکمل بات ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے کہ نہ ہو جو نہیں ہوتے ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرق اختیار کی اور گروہوں میں بانٹ گئے اب جس گروہ کے پاس جو کچھ اسی میں وہ تفرق ہے کیا کہ ہم نے کتاب اللہ سنتے رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ اختیار کر لیا جبکہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ فاب اللہ مخلص اللہ الدین اللہ دین و خالص کہ اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے خبردار اللہ کو قابل کو پوچھتے تو بھائیو جب اللہ کا دین خالص کامل اکمل مفصل اپنی وضاحت کا خود حامل موجود ہے تو مجھے کسی اور طرف نظر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تو جب اس نیت کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ میں کتاب اللہ سمت رسول اللہ کے سامنے بیٹھوں گا کہ کسی اور چیز کو میں نے اختیار کرنا ہی نہیں ہے رکو کو کیا تو پھر مجھے کتاب اللہ سمت رسول ان شاء اللہ چاہیے لیکن اگر ذہن میں کچھ اور گھسا ہوا ہے تو پہلے اس گھسے کو جو ہے صاف کرنا پڑے گا پھر ان شاء اللہ اگلے اگلا معاملہ جو ہے حاصل ہوگا تو میں پھر آپ کی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کتاب اللہ سمت رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور بات اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس دین کے اندر جو یہ دین نظام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت قائم کرنے کا نظام نہ دیا ضلع میں جا اللہ تعالیٰ کے دین بھاج ہو گیا یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ جو ہم راہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے یہ دین کامل اکمل مفصل ہے اور حکومت تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے انقلاب برپا کرنے کا جو معاملہ ہے اللہ کی قسم اللہ نے جزیات کے ساتھ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 کو لہذا جی، جی، کسی کا کوئی سوال جی دے دے اس دور وچ مدینے قائم ہوئی ہے وہ جڑے قوانین نافذ ہوئے اس قرآن دے مطلب دے یا یا مطلب کہ حدیث جو بھی ہے وہ قوانین تو بغیر مسئلہ اسلام نافذ وہ قوانین کی چیز ہے وہ قوانین کتاب اللہ سنتے رسول اللہ وہ ہے اللہ مطلب اس کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہاں، میں بھی بتاتا ہوں گی جو شیخ نے جو بات فرمائی ہے نا میں ان کی بات میں اضافہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو سامنے رکھتی ہے کہ ان تنازعات کی شہین پر اللہ یا تمہارے دماغ کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو جائے کا مطلب یہ لے کے باہر نکلا معاملے میں بحث ہے کسی معاملے سے بات پتہ نہیں چاہیے تو رجوع کرو کتاب اللہ سے یعنی ابھی جو مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے حقبیت قائم کرنے کے لیے نظام حکومت تبدیل کرنے کے لیے انقلاب لانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ابھی تو صرف یہ مسئلہ درپیش ہے تو اس میں بھیا ایک منٹ بات یہ ہے کہ اب جب آپ کسی مسئلے کا ذکر کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے ان اور ہم کہاں سے بتائیں گے کتاب اللہ سمے اللہ سے لیکن ابھی صرف اس مسئلے کے اوپر بات کریں کہ ہم نے حکومت تبدیل کرنی ہے یا انقلاب لانا ہے اس تعبتی نظام کے مقابلے میں تو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نظام پوری جزیات تک اس کی وضاح تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن آپ نہیں پا سکتے ہیں جب تک پہلے ہر ایک سے انکار نہیں کریں پہلے انکار کریں نہیں لینا ہے کچھ اور تو پھر کتاب اللہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ آج نہیں پتا تو کل پتا چل جائے گا لیکن طے کرنا کہیں اور سے لینا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کسی اور کی بات لینی ہی نہیں ہے بات صرف اللہ کی لینی ہے اور کیسے لینی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صرف ویسے لینی ہے دیکھیے ملتا کہ نہیں ملتا پہلے یہ سب کچھ اپنی ذہن سے نکالیں پہلے لا کا حق ادا کریں پہلے ہر طرف سے رخ موڑ کے یکسو ہو کے اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ اللہ نہیں کرتا کہ نہیں کرتا لیکن ابھی یعنی مطلب فیصلہ کر لیا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ جو بات نہ ملے تو اس کا مطلب فیصلہ کر لیے کتاب اللہ نو ضلع مظاہر نہ مکمل ہے تو آگے بات کیسے ملے گی

لیکن دعوت دے گا کون کس کو اجازت ہے لا اللہ اور معمور ہوں اور مختار ہوں دعوت دینے کے لیے بھائی بھائی آپ بولتے چلے جا رہے ہیں بھیا بات سن لیں دعوت دینے کے لیے بھی ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم کس نظم سے آئے ہو کون بات کرے گا یعنی ہمیں کوئی ذرا سی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم ان نظم سے باہر نہیں ہیں اور وہ نظم کیسے قائم ہوگا وہ تاغوت کے جبر و قہر کے نظام کے اندر اس کے متوازی قائم ہو جائے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی ریاست کے اوپر سب سے پہلے اس نظام کو قائم کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا ہوں کسی اور کی بات میں صرف اللہ کی بات جی، ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ایک منٹ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ نظام منتقل ہوا آپ کے اہل خانہ کے اوپر اہل خانہ کی ریاست کے اوپر منتقل ہوا اہل خانہ میں کیا ہو رہا تھا کسی اور کی بات نہیں مانیں گے آج ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے اور صرف اس طرح سے مانے جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر وہ نظام منتقل ہوا جماعت کے اوپر جماعت نے کیا کیا کہ بیچ مکہ کے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانے ساروں کا ہم تمہاری نہیں مانتے آج ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں اور صرف اس طرح سے مانتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جبر و قہر کے اندر مومنین کے قائد کون تھے ان کے حکمران کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس ابو جہل و ابو لہب اور اس کے جتنے لوگ تھے ان کا انکار کیا تھا آج سے ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو اللہ پہلے تاغوت کے اندر بحثیت جماعت آپ کو راہتے آزماتا ہے کہ اللہ کی بات ہے غیر اللہ کی بات اللہ کی بات ہے تاغوت کی بات جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بالکل کو ان کے نقشے قدم پہ چلتے ثابت کر دیتے ہیں کہ گھر جاتا ہے تو جائے مال جاتا ہے تو جائے جان جاتی ہے تو جائے اللہ کی قسم کسی اور کی بات ہے صرف اللہ کی بات جب اس بات کو امتحان میں ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم جس بھی حال میں ہوں گے کسی اور کی بات نہیں مانیں گے صرف اللہ کی بات مانیں گے تو اس کامیابی کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کو یہاں سے اور وہاں پہ جا کے اپنا نظام قائم کرو لیکن ہم سباب ہی پیدا نہ کریں نتیجہ کہاں سے آئے گا ہم نے لا کا نعرہ لگایا ہی نہیں اللہ کی طرف جمع ہم دوڑ لگا کہ نہیں پائے کوئی شخص جہاں پہ ہے اکیلا ہے تو کہے گا میں اس نظام کو نہیں مانتا میں آئین و قانون کو نہیں مانتا میں عبدالرزاق اس جگہ پہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ میں اس آئین و قانون کو نہیں مانتا ہوں میں صرف اللہ کے کردہ آئین و قانون کتاب اللہ سن کے رسول اللہ کو مانتا ہوں اور اس طرح سے مانتا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے شامل ہونا ہے کس کے ساتھ مختصر بات کر کے کہ جماعت المسلمین اس کے ساتھ شامل ہونے وہ کون سی جماعت چلے چلو ہاں، اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت کوئی بھائی یہ کہے کہ مجھے جمہوریت کے سکر و شرک ہونے کے والے سے شک ہے اور یہ بات ہے انشاءاللہ ہم جواب دینے کے تیار ہیں اس کے بعد بھی بیٹھے ہیں